کہ پوری پوری زرہیں بناؤ اور کڑیاں جوڑنے میں توازن سے کام لو اور تم سب لوگ نیک عمل کرو تم جو عمل بھی کرتے ہو میں اسے دیکھ رہا ہوں